بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ساءوا بما الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفره هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم ایک رکو گزشتہ سورہ نجم کا ختم ہو گیا تھا لیکن مناسبت باقی ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے مشرقین مکہ یا عام طور پر جزیرت العرب کے جتنے مشرقین تھے جو بت پرست تھے ان کا ایک خیال یہ تھا کہ یہ جتنے بدھ ہیں یہ تمام کے تمام اللہ کے یہاں سفارشی ہیں ابھی ہم ان کی عبادت کر لیں جب وقت آئے گا تو یہ ہماری سفارش کریں گے تو ابھی عبادت سے ان کو خوش رکھیں گے تو یہ سفارش وہاں کریں گے ایسا ان کا خیال تھا یا ملائکت اللہ کو یہ لوگ اللہ کی بیٹیاں اور اپنی دیویاں بنا کر پوچھتے تھے اور ان کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال تھا کہ اللہ کے دربار میں ضرورت پڑنے پر یہ سفارش کریں گے لہذا ان کی پرستش بھی کی جائے اور ان پر چڑھاوے بھی چڑھا کر ان کو خوش کیا جائے یہاں اللہ تعالی اس خیال کی مذمت اور تردید بیان کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی سفارش کرے اور کسی کی سفارش اور کسی کی شفاعت مقبول ہو اس کے لیے کچھ ضابطے ہیں پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے یہاں بغیر اس کی اجازت کے کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا چھوٹے سے کسی عالم کے یہاں جاتے ہیں تو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی اپنا معافی ضمیر ادا نہیں کر پاتے تو اللہ کا دربار تو کتنا بڑا ہے یہاں تو انبیاء ہیں یہاں تو ملائکہ ہیں یہاں تو مقربین ہیں کس کی مجال ہے کہ وہاں بول لے گا یہاں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے کیونکہ ملائکہ تو نافرمانی نہیں کرتے تو اللہ کے مقرب ہیں بہت قریب ہیں رسیان ہے ہی نہیں ان میں تو فرما بردار ہیں تو بہت قریب ہیں اللہ کے اور رہتے ہیں آسمانوں میں فرمایا ان کو بھی سفارش کا کوئی حق نہیں اللہ یہ کہ خود اللہ اجازت دیں کہ اب سفارش کرو تو کر سکیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں منظر لگی نے اور ریل نے اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر کس کی مجال ہے کہ کوئی اس کے دربار میں کھڑا ہو کر کسی کی سفارش کرے عالم یہ ہے کہ جب محشر قائم ہوگا تو اس کا منظر جو ہے حدیثوں میں بیان کیا ہے آفتاب بہت نیچے آ جائے گا ابھی اتنی اوپر ہے تو اس کے باوجود جو ہے گرمی سے ہم نڈال ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں بالکل سر پر آفتاب آ جائے تو کیا ہوگا جب آفتاب کی کرنیں کراس ہوتی ہیں تو تھوڑا سا ٹھنڈک ہوتی جب آفتاب سر پر ہو کر سیدھا نکلتا ہے گرمی بڑھ جاتی ہے تو یہ ڈگری کے فرق کی وجہ سے اتنی گرمی اور تمازت انسان کو حیران پریشان کر کے رکھ دیتی ہے تو بالکل سر پر آفتاب آ جائے تو کیا ہو کہتے ہیں روز محشر بالکل ایسا عالم ہوگا پھر اللہ تعالیٰ ایک شکل پیدا فرمائیں گے وہ یہ ہوگی کہ جس کے جتنے گناہ ہیں اتنا وہ گناہ میں ڈوبا ہو اتنا وہ گناہوں میں ڈوبے تو گناہ کو بنا دیں گے پسینہ پسینے میں ڈوبا ہوگا اتنا گناہ ہے اس کا لوگوں کو معلوم ہو جائے کسی کا گھٹنے تک ہے کسی کا ٹکنے تک ہے کسی کا ناک تک ہے کسی کا سینے تک ہے کسی کا گردن تک کسی کا منہ تک ہے کسی کا سر سے اوپر اور کوئی اپنے پسینے میں ہوتے کھا رہا ہے ڈوب رہا ہے نکل رہا ہے یہ کیا ہے یہ گناہوں کی شکل جو پسینہ بنا دیا گیا اتنی پریشانی کے عالم میں لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کیا آپ تو ہمارے ابا ہیں اولاد پریشان ہیں سفارش کیجیے حضرت آدم علیہ السلام والسلام معذرت کر دیں گے میں نہیں کر سکتا سفارش مجھے یاد آتا ہے میں نے اللہ کا ایک حکم جو ہے جنت میں توڑ دیا تھا آج اگر اس کا سوال ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا میں نہیں جا سکتا حالانکہ یہ بڑی بات نہیں لیکن ابا جان آپ جائیے نا کیا تکلیف ہے یوں کہا کہ بہت ردمناک ہیں اللہ کیوں غضبناک ہیں یہ طلبا سے میرا سوال رہتا ہے ہمیشہ وجہ بیان کریں کیا وجہ ہوئی یہ خاص کہ غضبناک ناک ہوئے کوئی بات تو ایسی ہوئی نہیں لیکن آج غضبناک ہے میری ہمت نہیں آج جلال ہے لوگ جائیں گے حضرت علیہ السلات والسلام کے پاس آپ ابل البشر ثانی ہیں طوفان نوح کے بعد دوبارہ آپ کی کے ذریعے سے یہ دنیا قائم ہوئی تھی تو آپ تشریف لے جائیے وہ کہیں گے ساڑھے نو سو سال کا عرصہ ملا نوے آدمیوں سے زیادہ نے ایمان قبول کیا نہیں سوال ہو جائے گا میں نہیں جا سکتا اس کے بعد یج بعد دیگر ہے جلیل القدر انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے لیکن سب انکار کر دیں گے کسی کا حوصلہ نہیں ہے حالانکہ انبیاء کرام کتنے مقرب ہیں اتنے مقرر ہونے کے باوجود کہ وہی سے اللہ نے ان کو نواز رکھا ہے اور ان کی جانبداری اور طرفداری میں آیات اتری ہیں کتابیں لے کے آئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمت نہیں آج اور سب سے اخیر میں پورا محشر کا جو مجمع ہے وہ سرکار کے پاس آ جائے گا آپ کا لقب ہی ہے شاپ محشر اللہ کے رسول آج آپ سفارش فرمائیے دنیا میں سرکار نے پیشین گوئی کی تھی کہ کوئی نبی نہیں کرے گا سفارش میں کروں مجھے اللہ نے پہلے سے اجازت دے رکھی ہے اس کی جائیے نا اللہ کے حضور میں اور سفارش کوئی جنت کی نہیں کرنی حساب شروع ہو جائے اس کی کرنی یہ میدان میں کب تک پڑے رہیں گے پسینے میں شرابور ہیں حیران ہیں جلدی حساب ہو جائے ہمارا چاہے جہنم کا ہو جائے چاہے جنت کا ہو جائے لیکن فیصلہ ہو جائے اب ہم بالکل جو ہے تھک چکے ہیں اچھی بات ہے میں جاتا ہوں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جائیں گے ایک مقام پر یہ مخصوص مقام آپ کا ہے کسی اور نبی کا نہیں جس کو ہم اذان میں بھی جب ختم ہوتی ہے تو دعا کے اندر پڑھتے ہیں اللہ عمر اور بہاد علی دعوت تامہ و سلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ و الفیلہ وباس و مقام محمودہ اللہ یہ مقام محمود مقام محمود کوئی مخصوص مقام ہے سرکار کے لیے جہاں اور کسی نبی کی رسائی نہیں وہاں رب کائنات کی اجازت سے پہنچ جائیں گے سرکار اور وہاں اللہ کی حمد بیان کریں گے تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول وہ حمد کیا ہوگی جو آپ وہاں بیان کریں گے پڑھنا اس کے الفاظ اللہ تلقین کریں گے ابھی مجھے نہیں معلوم وہاں تلقین کریں گے وہ الفاظ اور میں ایسی اللہ کی تعریف کروں گا کہ آج تک کسی نے تعریف کی لیکن الفاظ اللہ کی طرف سے القاع کیے جائیں جب اللہ کی حمد شاندار طریقے پر بیان ہوگی تو اس کے بعد اللہ تعالی فرمائیں گے ارفا راس اگیا محمد سجدے سے سر اٹھائیے وسل تو اور مانگو کیا مانگنا ہے تم مانگتے جاؤ ہم دیتے جائیں وشفا تشافا اجازت ہے سفارش کرو ہم منظور کریں گے تمہاری سفارش کو دیکھیے اجازت ملی اب سفارش کرو یہ جو اتنی حمد کی اتنی تعریف کی اس کے بعد آپ کیا سفارش کرنا چاہتے ہیں کیجیے ہم یہ سفارش کا جواب دیں گے اور تمہاری سفارش کو منظور کریں گے مردود نہیں ہوگی آپ کی سفارش رد نہیں کی جائے گی یہ تو سرکار کی شان ہے حضرت شیخ العزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل میں لکھا کہ پانچ سفارشیں ہیں سرکار کی یہ شفاعت جو ہے پہلی یہ شفاعت قبرا ہے باقی تمام شفاعت سوگرام ہیں کسی کے عذاب میں تخفیف کرا دی کسی کا جنت میں درجہ بڑھوا دیا کسی کو اندر سے نکلوا دیا اور ان مخصوص لوگوں کو بھی سفارش کی اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی جیسے نابالغ اولاد جو دنیا سے چلی گئی ایمان والوں کی وہ اپنے ماں باپ کے لیے سفارش اللہ کے حضور میں کریں گے تو یہ سفارش کا حق ان کو دیا جائے اور حدیثوں میں فرمایا کہ حافظ قرآن کریم سفارش کرے گا دس ایسے آدمی رشتہ داروں میں سے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے ان کے جنت کے داخلے کی سفارش کرے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو منظور فرمائیں گے پھر حدیث پاک میں فرمایا قرآن کریم کو اللہ زبان دے دیں گے عرش کا پایا پکڑ کر اپنے پڑھنے والے اور یاد کرنے والوں کی سفارش کرے گا یوں کہے گا اللہ اس نے مجھے یاد کیا تھا نا تو رمضان کی راتوں میں میں نے اس کو کھڑا رکھا تھا لہذا جہاں میں وہاں یہ پھر رشتوں کو اللہ تعالیٰ ایک شکل عطا فرمائیں گے رحیم ان کو ایک شکل دیں گے اللہ وہ بھی عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے اور یہ رشتہ بھی کہے گا سلمن وسلنی وقتا من پتا اللہ جس نے مجھے جوڑا ہے دنیا میں اس کو جوڑیے جس نے رشتوں کو کاٹا ہے آج اس کو کاٹ دیجیے میں ان کو لے کے جنت میں نہیں چلوں اور جو دنیا میں مجھے لے کے چلا ہے آج میں اسے جنت میں لے کے چلوں میری یہ سفارش منظور ہو جائے تو بہت سی سفارشیں ہیں جو کی جائیں گی لیکن کب جب پروردگار کی رضا اور اس کی اجازت ہو جائے تب یہ دنیا میں جیسے ہوتا ہے کسی نے آ کے بات کیا چل چل اپنے بہت تعلق آتے چل اب بھی جاتے اپنے کوئی اللہ کے دربار میں ایسا چل چل نہیں کر سکتا جو چل چل کرے گا اس کو چلا دیا جائے یہ دنیا نہیں ہے وہاں انصاف کا معاملہ ہے اور ایسا عظیم وہاں کا ماحول ہے کہ لوگ سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی بول سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے معبودوں کے لیے سوچتے ہو کہ یہ سفارش کریں گے وہاں جبکہ ہمارے ملائق مقربین جو ہیں وہ بغیر اجازت کے سفارش نہیں کر سکتے تو یہ کیا چیز ہے یعنی ان کا عقیدہ باقی فرمائے جو لوگ ایمان نہیں رکھتے انہوں نے اپنے اپنے معبودوں کے الگ الگ نام رکھے اور زیادہ تر جو ہے اغیار کے اندر جو ہے دیویوں کا مزاج زیادہ ہے مسلمان بابا زیادہ ہیں فلاں بابا کھڑے بابا اوٹلا بابا پیر بابا فلاں بابا بابا بہت ہیں لیکن اغیار کے یہاں دوسرے مذاہب کے اندر الملائکہ تسمیت اٹل وہ زیادہ تر جو ہیں ملائکہ کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں اور اپنی بیویاں بنا کے رکھا ہے اب نام لینا تو اچھا نہیں ان مسجد کے اندر لیکن وہ کیا کھڑی ماتا لیٹی ماتا سنتوشی ماتا بھری ماتا خالی ماتا معلوم نہیں کتنی ماتا ہے یہ حال محبودہ نے باطلا کی پرستش کا اغیار کا وہاں مکے کے اندر تھا بے شمار ان کے بت تھے اور جتنے کنگر اتنے ان کے شنگر یہ ان کا عالم تھا یہ تو عقید توحید نعمت ہے بہت بڑی اس لیے جو ایک دروازے پہ نہیں جھکتا اللہ در در کا اسے بھکاری بنا دیتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نہ جاتا دردر کی جبی سائی جو ہے نا ہر دروازے پر جا کر جھاڑو دینا اور وہاں کے چوکھٹوں پر سڈے کرنا اور سر جھکانے کی ذلت اس سے اللہ تعالی محفوظ کرتا ہے موحد کو اور جو ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے آر محسوس کرتا ہے اللہ دنیا کی ذلیل چیزوں کے سامنے سجدہ کرنے پر اسے مجبور کر دیتا ہے شیطان کی چنگل میں پھنس جاتا ہے وما لهم من علم یہ جو نام رکھے ہیں یہ بھی اپنی طرف سے نام رکھے ہیں اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں اس کی تاریخ کچھ بھی نہیں طبی بے بنیاد خیالات ان کے علم کا سرمایہ ہے ان کا علم کیا ہے چند بے بنیاد باتیں ہیں بعض مزارات کی تو تاریخ مل جائے گی آپ کو بعض جگہ گمنام علاقوں میں جو مزارات ہیں اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے لیکن اس کا وہاں جو مجاور ہے وہ آپ کے سامنے لمبی تاریخ بیان کرے گا آپ پوچھیے یہ تاریخ کہاں سے آئی کہتا ہے سینا بسینہ آئی ہے نہ اس کے سینے کا ٹھکانا نہ اس سے پہلے والے کے سینے کا ٹھکانا من بھڑت واقعات پر جو ہے یہ بزرگوں سے تعلق کی بنیاد رکھی فرمائی الزن شاید کسی زمانے میں کوے کا بیٹھنا اور شاخ کا ٹوٹنا ہوا ہوگا کوئی کام اتفاق سے تھا ہو گیا بس وہ گیا تھا تو یوں کام ہوا وہ وقت ہو گیا تھا وہ کام کے ہونے کا اللہ نے کر دیا نام ان کا لے لیا کہ ان کے یہاں گئے تو کام ہوا کام تو اللہ نے کیا کرنے والے تو اللہ ہیں اب وہ احمد آباد میں ایک مزار ہے وہ ایک دم لوگوں کی بھیڑ میں کا کیا ہوا ایک دم حرکت میں اندر پوا آ اور ایک دم کہا کہ مزار چلنے لگا تو کتنا چلا مشکل سے دو ہی چھٹا ہو نہیں کہ اب چلے حضرت چلے تو کب سے چلے کتنا چلے کیا یہ کیا یقین ہے اور لین لگا ماشاء اللہ صوفی صاحب بھی آ رہے ہیں نمازی صاحب بھی آ رہے ہیں حاجی صاحب بھی آ رہے ہیں سب دیکھنے آ رہے ہیں تو یہاں کین کے پاس ایک مزار روڈ پر ہے وہاں بھیڑ دیکھیے سفر میں تھے ہم لوگ نے کہا حضرت کے یہاں بہت زیادہ بھیڑ اچانک فرما بھی اچانک جو ہے حرکت میں بہت زیادہ ہے پھر بعد میں پتا چلا کہ اندر چار پانچ اینٹیں پرانی بہت ہو گئی تھی تو گر گئی اس کے لیے حرکت ہوئی تو ہم دوسروں کی تو کیا بات کریں خود ہمارے یقین کا عالم یہ ہے ہمارے ایمان کا عالم یہ ہے پرانی قبر ذرا اندر کی مٹی بیٹھنے سے حرکت میں آتی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حرکت میں آئے میں نے کہا اب حضرت کو حرکت کی ضرورت نہیں وہ حرکت کر چکے اب ہم کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہے مسجد میں آنے کی ضرورت ہے قرآن پہ آنے کی ضرورت ہے عبادتوں پہ آنے ہم کو حرکت کی ضرورت ہے کہ برکت ہوں ایسے کچے خیالات اور ایسے باطل اوہام جو ہے نا اس پر اسلام کی بنیاد ہی نہیں ہے اسلام تو حقائق کا مذہب ہے ریالٹیز کا مذہب ہے اس کی بنیادیں اتنی کچھی نہیں ہے کوئی کوئی دھکا دے اور کچھے دھاگے کی طرح ٹوٹ جائے اسلام مضبوط حقیقتوں پر قائم ہے خام خیالیوں اور باطل بنیادوں پر نہیں ہے اس کے ستون بہت مضبوط ہیں کوئی ہلا نہیں سکتا اور کوئی کیا کہتا ہے ابھی نیا فلسفہ آیا ہے آ رہا ہے موبائل پر دیکھیے حضور کے بال چاروں طرف پھیل چکے ہیں قرآن کو لیے آپ کو سرکار کے بال ملیں گے میں نے کہا حضور کے بال جو ہے قرآن میں نہیں آتے وہ تو تو سر کھجاتا ہے تجھے پڑھنا نہیں آتا سر کھجاتا تیرے بال ہیں اندر حضور کے بال نہیں ہیں کیا ضرورت ہے حضور کے بالوں کو ہمارے قرآن میں آنے کی اور اگر ایک آدھ دو بال آ بھی گئے ہوں تو دلیل کیا ہے اور مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس پر دین کی بنیاد ہے کیا یہ بال نہیں نکلتے تو آپ قرآن کو نہیں مانتے کیا آپ کا ماننا قرآن کریم کو کہ یہ اللہ کی کتاب ان بالوں پر موقف ہے اب چاند کے اوپر ان کے چاند میں لوگوں نے دیکھا وہ اللہ لکھا ہے وہ ہجوم ہو گیا یہ لکھا اللہ لکھا ہے ارے چاند پہ اللہ نہیں لکھا ہے تو کیا نہیں ایمان قبول کریں گے آپ کیا آپ کو یقین نہیں ہے کیا چاند پہ لکھا ہوگا تو آپ اللہ کو مانتے ہیں نہیں لکھا ہوگا تو نہیں مانتے یہ سب وقتی چیزیں ہیں یہ سب کمزور چیزیں ہیں عقیدے ٹھوس حقیقتوں کا نام ہے جن کو جنبش نہیں ہوتی وہ حقائق کا نام ہے جن کو ایسے ڈھکوسلوں سے کوئی نسبت نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو کچھ بھی نہ دیکھیں تب بھی ہمارے یقین میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے کتنا بڑا انقلاب آیا ہوگا سوچو ذرا ایسے بڑے انقلاب کو اگر اس دور میں آ جائے معلوم نہیں ہم میں سے کتنے جو ہیں وہ پھسل جائیں گے وہ کیا ہوا سرکار مدینہ منورہ پہنچے تو حکمت اللہ کی طرف سے یہ ٹھہری کہ اب بیت المقدس کی طرف جو ہے رک کر کے نماز پڑھنی حالانکہ سرکار کی تمنا بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنی لیکن یہ دین اللہ کا ہے جیسے اللہ کا ہے ایسا کرنا ہے تو بیت المقدس کی طرف سولہ سترہ مہینے تک نماز پڑھی اور این نماز کے وقت میں آپ کن ہوئے اللہ کا حکم نماز کے اندر آیا بعد میں بھی آ سکتا تھا اعتراض کرنے والوں کو یہ بھی موقع ملا این نماز کے اندر آپ نے رخ پھیرا چل کر آپ ادھر چلے گئے جہاں آخری سب تھی پہلی سب آخری ہو گئی آخری سب پہلی ہو گئی پہلے سرکار امام بن کر کھڑے تھے آپ سب سے اخیر میں آگے امام کو آگے بڑھنا پڑے گا آپ مڑ کر ادھر پہنچے پوری جماعت مڑ کر ادھر ہو گئی مسجد قبل لطن دیکھی ہے کہ نہیں ادھر ہے تبلا سامنے اس کے بالکل ہے تبلا وہ بیت المقدس ہے یہ حرم ہے صحابہ کرام تو مڑ گئے ان کو تو کچھ اثر نہیں ہوا اس کا لیکن کوحرام مچ گیا شور ہو گیا اور شور اپنے نہیں کرتے ایسے موقع سے جو کچھ منتظر لوگ ہوتے ہیں دسیسا کار وہ بات کو بھڑکاتے ہیں جو دشمنیاں رکھ رہے تھے ان کو چانس ملتا انہوں نے خوب ہوا چلائی دیکھا ان کے دین کا کیا ٹھکانا ان کی باتوں کا کیا ٹھکانا ان کے قبلے کا کوئی ٹھکانہ نہیں صبح میں وہ قبلہ دوپہر کو ہو دوپہر کو یہ شام کو ہو دو رکعت میں یہ چار رکعت میں وہ آج یہ قبلہ ہے معلوم نہیں کل کیا ہو اب صحابہ خاموش لیکن کچھ تھے جن کے دلوں کے اندر تھوڑا سا غم تھا کہ چانس مل گیا ان لوگوں کو بولنے کا اب یہ برابر بولیں گے اور تو کوئی چانس تھا نہیں لیکن یہ کھلم کھلنا ایک چیز سامنے آئی انہوں نے بتایا دیکھو ہم یہود ہیں ہمارا قبلہ کبھی نہیں بدلا وہ عیسائی ہیں ان کا قبلہ کبھی نہیں بدلا اور یہ ہیں ان کا قبلہ بدل گیا یہ کیا تین ہوا کوئی بات ہے کوئی بیلز ہے کوئی یقین ہے کسی چیز پر کیا آپ رہیں گے اس دن پر تو ہمیشہ یہی رہے گی حقیقت یہ صبح کیا شام کیا خوب باتیں بنانے کا لوگوں کو موقع ملا منافق اس میں پیش پیش اللہ تعالی کی طرف سے جواب دیا مشرق بھی میرا ہے اور مغرب بھی میرا ہے تم بھی میرے ہو اور تمہاری عبادت بھی میرے لیے ہے میں جدھر کہوں گا ادھر قبلہ ہوگا تم پہلے اگر بیت المقدس کی طرف تھے تو میرا حکم تھا اور میرا حکم بدل گیا تو مجھے بلیم کرتے ہو ٹھیک ہے نبی پر کیا الزام ہے نبی کا تو کام اتنا ہے جتنا اللہ کا حکم آ جائے حوصلہ اور ہمت دیتی ہے کہ ہم ہوتے تو اللہ کے سامنے بات پیش کرتے نبی کو چاہیے تھا کہ اللہ یہ لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے مخالفت کم نہیں ہے لیکن اللہ کے حکموں پر گھوم جانا تمام دنیا کو نظر انداز کر دینے کی طاقت اور قوت نبی میں کتنی زبردست ہے تو عقیدوں کا کتنا بڑا دھنی ہوتا ہے کہ کسی چیز پر نظر نہیں حالانکہ آکاش اور عاقبت امر سے پوری طرح واقف ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا یا نبی سے زیادہ دور اندیش کون ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں صحابہ کرام کو لوگ جو ہیں پوچھتے تھے بھائی یہ کیا ہوا اور میں کچھ بھی نہیں ہوا اللہ کا حکم ہوا ادھر کا ادھر ہو گئے تو ہو گئے نا اس میں کیا ہوا پوری دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے تو کیا کر لیتے تم اگر پھر وہ چینج ہوگا تو پھر ہم بھی چینج ہو جائیں گے پھر اور چینج کریں گے پھر ہم بھی چینج کریں گے جیسا حکم آئے گا دن میں چار قبلے ہوں گے ہم کو کوئی پرابلم نہیں تم کو کیا پرابلم دیکھو یہ مضبوطی کی بات جو ہوں ہاں زیادہ کرتا ہے اس کے سامنے آدمی بولتا ہے جو پہلے سے کلیئر کر دیتا چلتا کر دیتا بات ہی نہیں کرے گا ہر وہ آپ کے بارے میں ایسی بات کرتا تھا پر میں برا ہے وہ تو ادھر کرتا تھا تو میرے سامنے کر کے دل دکھاتا ہے دوسری دفعہ نہیں کرے بولے گا نہیں اس کو ہوا دینے کا موقع ہی نہیں ملے تو چپ چاپ ہو جائے گا ہوں ہاں تم نے کیا نا تو اس کو چانس ملتا ہے کہ ہاں یہ اب کچھ لائن مل رہی تو آگے بڑھتا ہے بات کو کلیئر کر دو پہلے بھائی ہمارا یہ ایمان ہے دن میں چار قبلے چینج ہوں گے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور تمہاری باتوں سے ہمارے ایمان میں کوئی تجز نہیں آئے گی یہ ایمانا الى مشرق مستقیم قرآن کے حقائق دیکھیے پڑھیے ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن قرآن کریم کے مضامین سے واقفیت نہیں ہے ورنہ ایمان کی حقیقت صحابہ سے سیکھنی پڑے گی اللہ نے کھلا کھلا یہ بات فرمائی فلی اللہ کی مشرق اور آگے چل کے تو بہت بڑی بات کہی جب بہت زیادہ پروپگنڈا انہوں نے ایک بات کو لے کر کیونکہ ان کو اور کوئی بات ملتی نہیں تھی اور یہ ایک دم چلنا مل گیا خوب لے کے دوڑے اور ہر جگہ بات ٹاپ آف دی ٹاؤن کہتے ہیں وہ یہی ہے جہاں بھی بیٹھتے ہیں یہی بات کہ پہلو کبلا معاملہ ہم لوگ سے بات شروع جہاں بھی جاتے ہیں آو کہ آئی اسلام نے اندر پاس نو کبلا خبر نہیں تمہیں روز جو ہے ہر جگہ بیٹھ کر یہی مسئلہ یہی مسئلہ یہی مسئلہ لے کے چل رہے جیسے ہمارے منموہن سنگھ ہیں اس کو بیچارے بوڑھے کو اتنے پانچ سالوں میں ایک بھی بات اس کے علاوہ سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ یہ ظالم یہ سمجھتا کہ ملک کہاں جا رہا ہے غریب غریب تر ہو رہا ہے مہنگائی اپنے عروج کو پہنچی ہے اور اس ظالم کو مسلمان دہشت گرد نظر آتے ہیں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا کیونکہ دوسروں کو کچھ کرنے کے لیے یہ بولی بولنا ضروری ہے اس لیے یہ بولی بولتا ہے کیا کیا ہے مسلمانوں کا کام بتاؤ مجھے اتنے سالوں میں کیا ہمارا کام کیا ہمارے ووٹ لیے ہمیشہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے ہم کو اپنا طرف دار کہہ کے ہمیشہ دھوکہ دیتے رہے ہیں پچاس سالوں کی کانگریس کی تاریخ یہی ہے لیکن کیا کریں کہ ہمارے پاس دوسرا کوئی ہے بھی نہیں مجبور ہیں ہم لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب یہ گیت چھوڑ دو دیکھ لو تمہارا روپیہ کہاں گیا ہے اتنا گرا ہے کہ تاریخ میں روپیہ اتنا نہیں گرا ہوگا کبھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے تم لیکن روزانہ نیا نیا کسی کا نام کوئی بھٹکل والے کا تو کوئی کھٹمل والے کا نام روزانہ نیا نیا لا کے بس مسلمان کو ٹینشن میں رکھو یہ نظام بنایا زندگی کا یہ ہے ان کی سیاست اس کے علاوہ ہے کیا ان کے پاس مجھے نہیں کہنا چاہیے میں تو تفسیر پر گفتگو کر رہا تھا میں تو یہ سعودی والوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ نام جو لگا ہے نا خادم الحرمین کا یہ دھوکہ ہے کوئی خادم الحرمین نہیں ہے سب اپنی سیاست چلا رہے ہیں تاریخ گی اور وہ ویب سائٹس بتائیں گی ورنہ ضرورت نہیں کی کہ اس کا نام بدل کر سعودی کر دے تو جزیرت العرب ہے نام کیوں بدلا کے پیچھے حقائق ہیں بہت تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم نے کہا ایک ہی چیز کو کب تک ڈھونڈتے رہو گے اس سے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا تمہارے سامنے ہے دوسرے حقائق اس پر آؤ ایمان لاؤ اللہ پر ملائکہ پر آخرت کے دن پر نمازوں کی پابندی کرو حق والوں کے حق دو بندوں کے حق دو تم نے دوسروں کے حق ڈبا کے رکھے ہیں اور تم دین پر کلام کرتے ہو اچھا نہیں لگتا پوری فہرست بیان کی ہے قرآن کریم نے ان لوگوں کو جو ایک ہی چیز لے کر بیٹھ گئے تھے اور سب جو ہے دین کی بنیاد اسی کو بنا کے رکھا تھا فرمایا یہ نہیں ہے دین ہمارا یہ ہے پورا پھیلا ہوا ہے چاروں طرف ان پہ کبھی کلام نہیں کیا تم نے وہ حقائق کو کبھی تم نے سامنے نہیں رکھا نماز کیا شاندار عبادت ہے تم نے کبھی نہیں کہا کیا حقوق ہے اس گواہی بیان کیے ہیں تم نے نہیں دیکھا کیا پڑوسیوں کے حق بیان کیے ہیں کسی شریعت نے اتنے شان وہ نہیں دیکھتے تم جن چیزوں پر آنا ہے ان چیزوں پر آتے نہیں وہ ایک ہی چیز کو لے کر بیٹھ گئے حالانکہ وہ بھی معاملہ ہمارا تھا نبی کا نہیں تھا نبی تو اللہ کے حکموں کا پیرو ہوتا ہے مہراج میں سرکار تشریف لے گئے اور واپسی پر سرکار نے پوری تفصیل بیان کی تو لوگ دشمن ہو گئے ایک مہینے کی مسافت چند گھنٹوں میں طے کر کے آئے اور ابھی بیت المقدس تک کی بات نہیں ہے وہاں سے آگے بہت جانے کی بات کہی ہے سرکار نے تو بات سمجھ میں نہیں آئی ان کو مل گیا پھر پھر جو ہے مخالفت شروع کر دی اور کہاں آج شروع کریں گے ورغلانا تو ان کے سب سے بڑے دوست ہیں ابو بکر کے پاس چلو ان کے پاس گئے اور دیکھو ان کی سیاست دیکھو یوں کا تو ابو بکر اگر کوئی یوں کہے کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس جا کے آیا ہے تو تم کیا کہو گے اس کے بارے میں کہا ماننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارے پاس اتنی تیز رفتار سواری نہیں ہے کہ وہاں جا کے واپس آ سکتے اچھا نہیں مانتے نا بالکل یہ کہنے والا غلط ہوگا جھوٹا ہوگا ہاں، بالکل اس میں کیا شک ہے اب انہوں نے وہ دوسری بات کہی کہ وہ تمہارے نبی کہہ رہے ہیں اور تمہارے دوست کہہ رہے ہیں کہ رات کو چلے چند گھنٹوں میں واپس آئے اور بستر گرم چھوڑ کر گئے تھے واپس آئے تو بستر گرم تھا دروازے کی کڑی ہل رہی تھی تو آنے پر بھی ہل گئی تھی اچھا تو یہ بات میرے نبی نے کہی ہے ایک نیا معجزہ دنیا کے سامنے آیا ہوا ایک نئی حقیقت دنیا کے سامنے آئی ہوگی یہ نبی نے کہا ہے جی تو پہلے سے مجھے کہہ دیتے نا عام انسانوں کے دیکھنے میں اور کہنے میں اور نبی کے کہنے میں فرق ہے عام انسانوں کو میں سچا نہیں کہتا لیکن نبی کو سادے کے کہتا ہوں عام لوگوں کی زبان پر میرا یقین نہیں ہے اور میرے نبی کے ہر حرف پر میرا ایمان نہیں ہے میں اس کے اشاروں کا غلام ہوں کیونکہ اس کی زندگی کی حقیقتیں اس کی پلکوں کی چھپک اس کی آنکھوں کی ادائیں اس کی زبان کی نقل و حرکت اس کے انگلی کے اشاروں تک سے میں واقع اس کی ہر ادا سچائیوں کی ترجمان ہے اس کا لب و لہجہ سچائیوں کا مزاق ہے وہ صدق و صفا کا پیکر ہے وہ سچائیوں کا علم بردار ہے اس کی ایک زبان پر میں نے ایمان قبول کیا تو گردنیں پڑ جائے گی لیکن ایمان ختم نہیں ہوگا میں ایسا کمزور ایمان کا انسان نہیں ہوں کہ تمہارا ایک اعتراض میرے ایمان کو توڑ سکتا ہوں تم کیا کہتے ہو تم یہ سوچتے ہو کہ چونکہ یہ بات عام انسان کوئی کہے گا تو نہیں مانیں گے تو میں رسول کے بارے میں نہیں مانوں گا تو ذرا کان کھول کر سننا میرا ایمان کیا کہتا ہے اب میں نہیں بولتا اب صدیق نہیں بولتا اب اندر کا ایمان بول رہا ہے ذرا سنو اندر کا ایمان کیا کہتا ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے ہر مومن کی زبان وہ ہونی چاہیے جو ابو بکر کی زبان تو کیا کہا یوں کہا نبی نے جو اس کو کمالات ملے ہیں جو اس کو خوبیاں ملی ہیں جو اس کو اعجازی شانیں ملی ہیں جو اس کو رفع درجات نصیب ہوا ہے جو کمالات نصیب ہوئے ہیں اس کو تو سر اٹھا کر کوئی دیکھ نہیں سکتا اور نہ کوئی پہنچ سکتا ہے لیکن اگر تم آ کر مجھ سے یوں کہتے نا کہ تمہارا نبی یوں کہتا ہے ساتوں آسمان کی بلندیوں تک ایک پلک چھپکنے کی مقدار میں وہ جا کے آ گیا تو میرے ایمان میں رائی کے تارے کے برابر فرق نہیں آ سکتا اور سنو آگے چل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا جائزہ لیجیے یوں فرمایا ہمیں اپنے باپ کے بارے میں شک ہو سکتا ہے نہیں ہے ہمیں اپنی ماں کے بارے میں شک ہو سکتا ہے لیکن کوئی بات سرکار کہیں اس میں شک نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا ایمان ہے اور ایمان یقین کا نام ہے شک کا نہیں جہاں شک آئے گا وہاں سوالیہ نشان قائم ہو جائے گا المان ال یقین و کلو ایمان تو یقین کا نام میں ایسے یقین کا انسان ہوں کہ اگر جنتوں کے بارے میں سرکار نے ایک بات بتائی ہے بغیر دیکھے لیکن اگر نبی جنت کو متشکل کر کے یہاں سامنے لے آئے نا تو بغیر دیکھے میں نے جس جنت پر یقین کیا ہے اور جس جہنم پر یقین کیا ہے اور میری نبی کی زبان پر یقین کیا ہے اس میں رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا بغیر دیکھے میں اتنا مانتا ہوں جتنا کہ کوئی دیکھنے کے بعد مانتا ہو تو دین کی بنیادیں کمزور چیزوں پر نہیں ہیں اس بات کو یقین میں رکھیں آپ رہ گیا ایسے واقعات کبھی کبھی رونما ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے اللہ کے بندوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک چیز دکھائی گئی لیکن اگر یہ نہ دکھاتے تو ہمارے ایمان میں تو کوئی فرق نہیں آتا ہم تو بدستور اسی طرح مانیں گے جیسا کہ یہ چیز دیکھنے سے پہلے مان رہے تھے ایسا مضبوط ایمان رکھو دودھی میں اللہ نکلا تو لے کے دوڑے بیگن میں محمد نکلا تو لے کے دوڑے دیکھو اس میں یوں نکلا اس میں تو گان جی کا بھی نکلتا وہ کیا کریں گے اس میں وہ نکلے گا تو چھوڑ دیں گے کیا مان لیں گے اس کو نہیں ہماری بنیاد ہی اس پر نہیں ہی پیدا نہیں ہوتا اس حقیقت کو سمجھنا ہے ایمان ایسی ٹھوس حقیقت کا نام ہے اتنی تقریر کیوں کرنی پڑ رہی ہے مجھے کہ ہم اس سلسلے میں کمزور بہت ذرا کسی نے کچھ کہا تو مچل جاتی ہے طبیعت اور کیرالے والے باپو آئے پورے راندیر سب چڑھ گئے پانچ میٹر جاتی ہے دوسری پھونک جو ہے دس کلو میٹر جاتی ہے تیسری پھونک جو ہے پچاس کلو میٹر جاتی ہے سب بوٹلیں لے کے کھڑے ہو گئے نیچے سے بلبلے وہ تو بوٹل میں پانی بھریں گے تو بلبلے نیچے آتے ہی ہیں پہلے سے کہ نہیں انہوں نے پھونک ماری تو بلبلا اوپر آیا وہ تو پہلے سے آ رہا تھا لیکن دکھتا کہاں ہے اندھا تجھے تیرا ایمان ہی کمزور ہے جو بلبلے نظر آئیں گے میرے والد صاحب نے کہا خبردار ادھر گیا میں نے دیکھا پورا محلہ سنسان جس کو دیکھو تو بغل میں بوٹلیں دبا دبا کے گیا کیوں وہ کیرل والے باپو مر گئے تو کس نمی فرصت کے بھیا جنازے کو لوگوں میں لالے پڑ گئے یہ تو لوگوں کے کیا ہے پھر بو بو ہرا ہر مارا اس کو لے کے چلے چلے چھوڑا تو ایسا کہ پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں دنیا تو حسن و جمال جو ہے نا اور گجراتی میں کہتے ہیں کہ چمتکار ہوگا تو نمسکار آئے گا وہ آپ کا چمتکار ختم تو اس کے بعد کیرل والا تو کیا وہ تاثیر ختم ہو گئی ان کی پھونک کے اندر لمیٹڈ ٹائم کے لیے اللہ کی طرف سے آئی تھی ختم ہو اس کے بعد تو ایک عرصے تک بچارے زندہ رہے ہیں لیکن کوئی نہیں جاتا تھا کوئی بابا آئے تھے تو ہمارے یہاں ایک پڑھاتے تھے مدرسے میں پتہ نہیں ہمارے بزرگ لوگ یہ شعیب بھائی وغیرہ شاید جانتے ہوں گے قاسم بھائی پڑھاتے تھے رات کو اٹھانے کے لیے بھی آتے تھے پیروں سے معذور تھے کوئی بابا پیدا ہوئے کہتے ہیں کہ دم کرتے ہیں تو چلتا ہوتا ہے تو یہاں سے ایسا جاؤں گا نہ میں نے کہا آپ اگر چلتے وہاں سے آئے میں پوری نندر کو کھانا کھلاؤں گا جیسے گئے تھے ویسے واپس آئے وہ اٹھا کے لے گئے تھے اسی طرح واپس لائے گئے کیوں چل کے نہیں آئے یعنی کہ وہ ذرا دم کے اندر تھوڑا پرابلم آ گئی بھائی اب اللہ نے جو حالت رکھی ہے اس کو منظور کر لینا چاہیے نا آدمی کو اب اللہ نے بنایا اب اللہ کے علاوہ شفا دینے والا کوئی نہیں ہاں اللہ جس کو دے دے اس کو دے حضرت عیسیٰ علیہ السلط والسلام نے مجمع جمع کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلط والسلام کو اللہ نے معجزہ دیا وہ نبی ہے وہ رسول ہے معجزہ دیا نابیناؤں کا مجمع جمع کیا نابیناؤں کا ستر ہزار نابینا جمع ہے جو برما آنکھیں اگر مل گئی تو کلمہ پڑھو گے لیکن دیکھنا آنکھیں میں نہیں دوں گا اللہ دے گا نبی کا کام کیا ہوتا ہے نبی پہلے ہی کلیئر کرتا ہے کہ اگر میں کوئی چیز دکھا دوں تمہیں مت سمجھنا کہ میرا کمال ہے میں اپنے سے تم کو نہیں جوڑتا میں تو اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہوں انبیاء کی محنت اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے دنیا والوں کی محنت لوگوں کو اپنے سے جوڑنا ہے اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں ماں سالوں کو مالیں گے جن مجھے تم سے دنیا نہیں لینا تم مجھے کیا دو گے مجھے وہ دے گا جو پورے عالم کو دے دے تو اس کے خزانے میں کمی نہ ہے تو میں اس سے لوں گا اعلان کیا بینائی کون دیں گے اللہ دیں گے اور کلمہ کس کا پڑھو گے اللہ کا پڑھو گے اور عیسا کا نام نہیں لو گے کہ عیسا نے اچھا کیا کہو گے تو کیا کہو گے یہ بینائی اور آنکھوں کی روشنی دینے والے اللہ ہیں اور اس کے بعد دم کر دیا ستر ہزار ایک ہی منٹ کے اندر بینا ہو گئے چیخ و بکار پورا مجمع حیران یقین نہیں آتا کہ ستر ہزار لوگ بغیر کسی آپریشن کے ایک منٹ میں زندگی بھر کے اور مادر نہ نابینا بینا ہو جائیں یہ کیا تھا آپ کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں اچھی نہیں ہوتی لیکن کرتے ہیں اللہ اور ہوتی ہے لیکن وہ ہونا چاہیے نا شخصیت بھی اللہ کی طرف سے ایسی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی اس بنا پر اللہ نے کر دیا مشرقین کے بارے میں کہا اٹل پچو تیر چلاتے ہیں اپنے دماغ میں بنیاد کچھ بھی نہیں کسی چیز کی اس کو لے کے چلیں وہی نزن الحق شیا اور فرمایا حق کے مقابلے میں بے بنیاد باتوں کی کوئی اصلیت نہیں آج اسی پر ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید اور اللہ سے ہونے کا پکا یقین نصیب فرمائے یہی ایمان کا اور یہی توحید کا خلاصہ ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے آج ہمارے ایک دوست تھے سلیم اجمیری صاحب ان کا انتقال ہوا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جمعہ کا مبارک دن ملا نور جہاں خاتون ہیں کوئی راجستھان میں ایک ہمارے سید احمد علی صاحب ہیں بیکانیر میں ہوتے ہیں ان کی کوئی دوست کی اہلیہ ہیں اچانک جو ہے کہ خطرناک مرض کا شکار ہو گئی ہیں ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ شفا کامل عطا فرمائے ان کی ایک صاحبزادی ہے ان کا آپریشن ہوا اس کے لیے دعا کی درخواست آپ حضرات سے انہوں نے کی ہے اور ایک اور صاحب ہیں حسن صاحب شاہ ان کو جو ہے مرض لاحق ہے ان کے لیے دعا فرمائی اللہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور حافظ نصیب خان کے بتیجوں کا آپریشن ہے دل کا دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے اور غلام حسین مکرانی وکیل صاحب کی طبیعت خراب ہے اسپتال میں زیر علاج ہیں صحت کے لیے درخواست دعا اللہ دے بات اللہ محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من سلادنت نچین جمی تغوی لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك اعلى الدرجات تبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعطنا قبل ذلك اللهم انا نسالك الصحه والعفه والعافيه والامانه والايمان الإيمان وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالتقوى وجملنا بالعافية یا حی یا قیوم برحمتک نستغین اصلح لنا شاننا کلا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین فانک ان تکلت الى انفسنا تکلت الى عورت وذنب وخطیہ یا ذل جلال والاکرام اللہم اشف اعلا لنا واسقامنا اللہم اشف مرضانا ورحم موتانا وموت المسلمین اللہ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف يا شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذنا بولے مشائقنا بولے من حق علینا بولے من اوصانا بالدعاء وقل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا كافي المهمات يا دافع البليات يا شافي الامراض انك على كل شيء قدير اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کتانیوں سے در بدر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حل فرما رحم کے اور کرم کے عافیت کے فضل کے فیصلے فرما اے لا الہ العالمین جو بیمار ہے انہیں شفا دا فرما جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں باعزت رہائی کے فیصلے فرما اے اللہ ہم سب کی ظاہری اور باطنی حالت کو درست فرما اے اللہ اصلاح فرما اے اللہ شریعت کا پابند بنا سو فیصد ایماندار بنا ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی نصیب فرما اور اللہ اللہ جو علاج ہو رہے ہیں انہیں مفید بنا دے اے الہ العالمین ہم سب کو ایماندار بنا دے باخلاق بنا دے ہدایت والی زندگی عطا فرما گمراہیوں سے اور کجربیوں سے اے اللہ کی حفاظت فرما معصیات سے اللہ اجتناب نصیب فرما طاعات اور عبادات کا عاشق بنا اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما تیرے بندوں کا جمع ہونا تیرے نام اور دین کی نسبت سے قبول فرما آنا منظور فرما اچھی باتوں پر ہم سب کو عمل درآمد نصیب فرما اللہ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما اور آفیت عطا فرما یہاں رہنے بسنے والوں کو سکون عطا فرما پورے عالم میں اللہ امن و امان کے پھریرے لہرا دے جہاں خون اور کچھ تو خون ہو رہا ہے اللہ وہاں بھی امن و امان کے لہرا دے اے اللہ پوری دنیا کو شانتی اور امن و امان امان عطا فرما ہر قسم کے فسادات سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھیل منظور فرما بے رحمتی کے رحمت انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں گے اور ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا اور طریقہ معلوم ہے سب کو ناپ سے دماغ کی طرف سر کو اٹھانا لا میں الہ میں دائیں کندھے کی طرف لے جانا اور اللہ میں الٹے ہاتھ کی طرف سینے سے دو گا نیچے دل ہے وہاں ضرب لگانا تھوڑی دیر کے لیے لا الہ الا اللہ پھر اللہ پھر اللہ اللہ اور اللہ کی تھوڑی دیر کے لیے مشق کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے چند لمحوں کے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 پہنچا دیں گے اللہ اور گناہوں سے اللہ بچائیں گے نیکیوں کی توفیق ہو جائے گی اللہ کا دھیان ہمیں نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے اللہ سے بے دھیانی گناہ کی طرف لے جاتی ہے اور سے تھوڑی دیر تک کے لیے ہم مراقبہ کریں گے اس کا نام مراقبہ ہے زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے انتہائی خاموشی کے ساتھ کرنا ہے زبان میں نقل جسم میں نقل و حرکت نہ ہو زبان سے کچھ نہ کہیں غیر اختیاری جملہ نکلے بات الگ ہے اور اسی طرح آنکھیں بند رکھے جسم میں نقل و حرکت نہ ہو صرف تصور ہے یہ خیال کا جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سماتی جا رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے اب سے تھوڑی دیر تک یہی مراقبہ جاری رکھیں اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہوں ہو دلوں کی غفلت بڑی خطرناک چیز ہے اس لیے دل کو جگانا ہے اس میں اللہ کی یاد کو بٹھانا ہے حق مشغول مشغول مشغول شو شو شو اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مشغول کرو دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے ہوا عرص والا دل بدل دے میرا وقلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل پر میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے دل کا رستا دل بدل دے سنو کنوں میں مزہ جائے مولا دل بدل دے لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے تو اپنا نا کر دل بدل دے شکست رہوں کیوں دل شکست دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا دے اپنا بندہ جب مراقبہ کر رہے ہوں یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آج تو میں نے اپنے اختیار سے آنکھیں بند کر لی ہے لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب لوگ میری آنکھ بند کرتے ہیں جب آنکھیں بند ہو اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے قبر کے اندھیرے کو سوچنا چاہیے کتنی غفلتوں کے ساتھ زندگی گزرنے کے بعد اللہ کے یہاں جواب کیا دیں گے اس کو سوچو یہ مرقبہ فضر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا تحجد میں ضرور کریں ماں بہنوں کو چاہیے کہ وہ بھی چند منٹوں کے لیے ضرور مراقبہ کریں کسی شیخ سے بیعت ہو نہ ہو ضرور یہ مراقبہ کرنا چاہیے اس سے انشاءاللہ اللہ کا دھیان نصیب ہوگا پھر عبادات اور اس کے ساتھ ساتھ معاشیات سے اللہ تعالیٰ اور گناہوں سے بچائیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ درود پاک پڑھ کر دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم آتنا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار اللہم آت نفوسنا تقواها وزکہا انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا من شيئا فاذا قالت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل يا مقلب القلوب سب قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب سر قلوبنا الى طاعتك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعزنا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين یا ذل جلال والاکرام و یا اکرم الاکرمین و یا غیاث المستغیثین و یا ارحم الراحمین ارحمنا وافانا فانك مجيب الداعين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں اور بہت بڑے پاپی ہیں اور اے اللہ خطا کار ہیں اور اللہ ضیا کار ہیں اور اللہ ریاکار کار ہیں اور اللہ گناہ گار ہیں اللہ تمام کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما ہمارے اعمال ناموں میں گناہوں کے علاوہ اللہ کوئی نیکی نہیں ہے جو ہے وہ بھی منہ پر مارنے کے قابل ہے لیکن یہ تیرا کرم ہے کہ نے فرمایا ٹوٹا پھوٹا کرو لیکن میرے دربار میں حاضر رہو اللہ یہ تیرے حکم کی وجہ سے تیرے سامنے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو یوں کہہ دیتا کہ تم اتنے گندے ہو کہ میرے دربار کا رخ بھی مت کرنا ہاتھ اٹھانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا پہلے اپنے آپ کو پاک کرو گناہوں سے صاف کرو لیکن اللہ نے گناہ گاروں کو بھی حکم دیا کہ ہاتھ پھیلاؤ اور نکوکاروں کو بھی حکم دیا کہ ہاتھ پھیلاؤ اور ہدایت یافتہوں کو بھی تو نے کہا کہ ہاتھ پھیلاؤ اور مانگنے کا حکم دیا کہ ہدایت مانگو خیر مانگو بھلائیاں مانگو اللہ سب بیکاری ہیں تیرے دروازے پر ہاتھ پھیلائے اللہ العالمین اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما کرم کی بیگ دے دے اللہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ دنیا کا کوئی سخی ہمارے جرائم کو سننے کے بعد ہماری بخشش کا اعلان نہیں کر سکتا ہماری طرف دیکھ نہیں سکتا بلکہ دنیا والوں کو ہمارے گناہوں کا پتہ چل جائے ہم ہم پر تھوکنا شروع کر دیں گے ہم کو گاؤں سے نکالنے کی تجویزیں کریں گے گھر والے گھر سے نکالنے کے لیے محنتیں کریں گے لیکن تو اتنا کریم ہے اللہ تو اتنا رحیم ہے اللہ کہ تو گناہ دیکھتا جا رہا ہے نعمتیں دیتا جا رہا ہے ہماری نا دیکھتا جا رہا ہے ان کی بارش فرماتا جا رہا ہے اے اللہ ہماری ناقدریوں کو معاف فرما دے ہماری نا کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری نا فرمانیوں کو معاف کر دے اے اللہ حکم عدولیوں کو معاف فرما دے ہماری زیادتیوں کو معاف کر دے ہماری کوٹائیوں کو درگزر کر دے ہماری لغزشوں کو معاف کر دے اللہ کرم کی بھیک دے دے اللہ مغفرت کی بھیک دے دے اللہ اپنے دروازے سے نکال نہ دے اللہ اگر تو نے نکال دیا تو ہم کو تو پوری دنیا نے نکالا ہوا ہے جس دروازے پر گئے بے عزتیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا سب نے ہم کو مجرموں کی طرح سے دیکھا اور اللہ بڑے گنہ گاروں کی طرح کاٹ لینے والی نگاہوں سے دیکھا لیکن اے اللہ یہ تیرا دربار ہے کہ جہاں ہم ہاتھ پھیلانے کے قابل قرار پائے اے العالمین تو نے کہا کتنے بھی بڑے گناہ گار ہو لیکن مانگنا تو مجھ سے مانگنا طلب کرنا تو مجھ سے کرنا رونا تو میرے سامنے رونا یہ دنیا والوں کے سامنے رونا کوئی کام کا نہیں ہے اے اللہ یہ بھکاریوں سے مانگنا کوئی کام کا نہیں ہے اے اللہ ہمیں تجھ سے مانگنے والا بنا دے اللہ تجھ سے لینے والا بنا دے اللہ تیرے دربار دروازے کا فقیر بننا دنیا کے امیروں کے دروازوں کی ٹھوکرے کھانے سے اچھا ہے اللہ العالمین تیرے دروازے کا ہمیں فقیر بنا دے اللہ اپنے دروازے پر ہمیں قبول فرما لے اللہ دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے اللہ تیرے دین کی محنت نبیوں نے کی اللہ تیرے دین کی محنت اولیاء نے کی تیرے دین کی محنت تیرے اصحاب نے کی لیکن اے اللہ ہم تو مجرم ہیں اے اللہ اگر نے یہ کام ہم سے نہیں لے لیا اور اے اللہ العالمین تو بے نیاز ہے اے اللہ تو بے نیاز ہے اے اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے بڑے مجرموں کو تھکا مار کر تو یہ کہتا کہ ہٹ جاؤ میرا دین کے کام کرنے والے بہت ہیں لیکن تو نے جگہ جگہ فرمایا کہ کام کرو دین کے اندر لگے رہو فائدہ تمہارا ہے عمل کرتے رہو فائدہ تمہارا ہے نیک چیزیں کرتے رہو فائدہ تمہارا ہے عمل صالحہ کرتے رہو تمہارا ہمارا فائدہ ہے فائدہ یہ ہے کہ اللہ تو دنیا بھی نوازنے کا وعدہ فرماتا ہے اور تو آخرت کی کامیابیوں کا وعدہ بھی فرماتا ہے اے اللہ ہمیں عمل صالحہ کی توفیق دے دے اے اللہ ہمیں درگاہ نہ فرما دے اور اے اللہ دین کے لیے قبول فرما دے اللہ دین کی خدمت کے لیے منظور فرما دے اے اللہ ہماری نادانی اور ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما اپنی شانت قریبی کو دیکھتے ہوئے اللہ درگزر کے فیصلے فرما دے اللہ کرم کی بھیگ دے دے اب تو نے دے دیا تو تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی لیکن ہم جیسا کی بگڑی بن جائے گی اللہ امت کی بگڑی بنا دے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے اللہ ہر طرف سے ٹوٹے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے گرے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے مار کھائے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے ستائے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے پٹے ہوئے ہیں اور سب طرف سے سمٹ کر تیرے در پر آئے ہیں اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما دے اللہ کرم کی بیچ دے دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اے اللہ اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے ہمارے ظاہر اور باطل کی اصلاح فرما دے اے اللہ ہمارے کاروبار ٹھیک فرما دے رزق حلال عطا فرما دے جن کے کاروبار ٹھپ ہو گئے اللہ ان میں برکتیں دے دے اور اللہ جن کے آگے بڑھ رہے ہیں ان میں ترقی برکتوں کے ساتھ عطا فرما دے اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما تیرے نام کا لینے والا بنا دے شاکرانہ اور شاکرانہ زندگی دے دے اللہ سچائیاں دے دے اللہ ہمیں اخلاص دے دے تیرے دروازے پر رو کر بھیک مانگنے والا اور توبہ کرنے والا بنا دے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹے ہاتھ پھیلانے کو قبول کر لے توبہ کو منظور فرما دے اپنی رضا نصیب فرما دے سرکار کی اتباع نصیب فرما دے اللہ ہمیں سنتوں کا پابند بنا دے نمازوں کا عاشق بنا دے ہماری کوتاہیوں پر نظر نہ فرما اپنے شان کریمی کا معاملہ فرما فرما دے کرم کی چادر پھیلا دے اب درگزر کی قلم چلا دے اے العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو والی موت عطا فرما پورے کو نواز دے اللہ تیری معرفت سے مالا مال فرما دے اللہ نور معرفت سے قلوب کو منور فرما دے زبانوں کو ذاکر بنا دے قلب کو شاکر بنا دے جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے اللہ بہت سے علماء تشریف لائے ہیں ان کے علم میں برکتیں عطا فرما ان کو مقبولیت عطا فرما اللہ ان کے علم کو چار چاند لگا دے اللہ ان کے ظاہر اور بات ان کو چمکا دے جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کے علم میں اضافے فرما دے علم نافع اور عمل صالح سے نواز دے تو اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پہل منظور فرما بے رحمتی براحمتی تیار رحیم امبر کالونی اٹھنا پیر کے روز انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد وہاں بیان ہوگا